فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بس اگر یہ یہود و نصارہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو راہ راست پر آ گئے اور اگر انہوں نے حق سے منہ پھیر لیا تو اس لیے کہ وہ مخالفت و عداوت پر آ گئے پس اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے یعنی اے مسلمانوں اگر اہل کتاب یعنی یہود اسی ایمان سے متصف ہو جائیں جس ایمان سے تم لوگ متصف ہو اور جس کا ذکر ابھی ہو چکا تو وہ لوگ سرات مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے محض آپ کی مخالفت اور عداوت میں آ کر حق سے روگردانی کی تو اللہ اپنے رسول سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے شر کو آپ سے دور رکھے گا اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کچھ قتل کر دیے گئے کچھ قید کر لیے گئے اور کچھ جلا وطن کر دیے گئے اور ہر طرف تتر بتر ہو گئے اور یہ قرآن اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جیسا قرآن نے خبر دی تھی ایسا ہی وقوع پذیر ہوا صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو قریضہ نے جب سعد بن معاذ جو ان کے حلیف تھے کو حکم تسلیم کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا وہ ایک گدھے پر آئے جب مسجد کے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا تم لوگ اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر ان کو بتایا کہ بنو قریضہ والوں نے تمہیں حکم مان لیا ہے تو انہوں نے فرمایا آپ ان کے جنگ کرنے والوں کو قتل کر دیں اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح بخاری کی دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنو نذیر اور بنو قریضہ نے مسلمانوں سے جنگ کی تو بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے اور بنو قریضہ احسان کر کے چھوڑ دیے گئے لیکن بنو قریضہ نے پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں بچوں اور ان کی جائیدادوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا سوائے ان بعض لوگوں کے جو پہلے ہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تو آپ نے ان کو امن دے دیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے اس کے بعد تمام یہود مدینہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطن کر دیا اور مدینہ ان کے وجود سے پاک ہو گیا